تلك أمة قد خلت لها ما ما كسبت ولكم كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی انہوں نے جو کچھ کمایا ان کے لیے ہے اور تم نے جو کمایا تمہارے لیے تم سے ان کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا اس آیت کی تفسیر آیت 134 میں گزر چکی ہے یہاں تکرار کا مقصد گزشتہ بات کی یاد دہانی کرانی ہے کہ انسان کا ذاتی عمل ہی اس کے کام آئے گا محض انبیاء اور رسول کی طرف نسبت قیامت کے دن کچھ کام نہیں آئے گی اس لیے گزشتہ لوگوں کے بارے میں باتیں نہ بناؤ تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا تم سے تو تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا تم سے سوال کیا جائے گا کہ خاتم النبین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے یا نہیں ان کی شریعت پر عمل کیا تھا یا نہیں